جی۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام جناب جی مفتی عصمت اللہ صاحب جی جی عصمت اللہ صاحب نہیں ہے لیکن مسئلہ آپ پوچھ سکتے ہیں پوچھیں اچھا تو مفتی صاحب کہاں گئے ہیں جی مجھے مفتی مختار علی رضوی کا نمبر ہے جی اچھا یہ مفتی مختار احمد رضوی صاحب کا آپ مفتی مختار احمد صاحب بول رہے ہیں جی جی جی اچھا حضرت خیریت ہے جی اللہ پاک کرم کیا جی میں طالب علم بول رہا ہوں جی جی جی فرمائیے علامہ صاحب آپ جی۔ علامہ صاحب حضرت کیسے کہہ لیا مجھے جی میں اللہ نہیں ہوں حضرت میں تو ایک طالب علم سے آدمی ہوں اچھا ارشاد فرمائیے اچھا، علامہ آپ پھر مزاق کر رہے ہیں میرے سے کیا کر رہے ہیں آپ علامہ کیوں کہہ رہے ہیں ارشاد نا آپ اچھا گزارش یہ حضرت ایک تو یہ بتائیں کہ شہادت جو ہوتی ہے اگوائی شہادت گواہی جی جی یہ فون پر درست ہوتی ہے جی فون پر درست نہیں ہوتی اچھا کسی بھی معاملے میں شہادت چاہیے تو فون پر صحیح نہیں ہو سکتی شریعت میں ہاں جی۔ یعنی کسی بھی معاملے میں اگر شہادت چاہیے